آج سولہ اگست دو ہزار سات بروز جمعرات ہے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کی بنسبت اور عذاب کو اختیار کیا مغفرت کی بنسبت کہ یہ کیسے صبر کریں گے آگ کے اوپر اس لیے ان کو آگ میں ڈالا گیا کہ جب حق کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو یہ کتاب کے اندر اختلاف کرنے لگے کتاب میں اختلاف کرنا یہ بہت دور کی گمراہی ہے بات کل چل رہی تھی کتمان حق کے بارے میں حق بات کو نہیں چھپانا چاہیے اس پر سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے علماء پر اور پھر اس کے بعد جس کے پاس جتنا علم ہے جس کے پاس جتنا علم ہے اور اس کے پاس صحیح علم ہے تو جب اس سے وہ بات پوچھی جائے اس کو نہیں چھپانی چاہیے کتمان حق میں علماء نے لکھا ہے گواہی کے متعلق بھی کہ اگر کوئی بات پوچھی گئی گواہی کے لحاظ سے اور اس شخص کو پتہ ہے کہ یہاں سے فلاں شخص نے یہ چیز اٹھائی یا فلاں تو اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی کتمان حق ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گرے ہیں اتنے گرے ہیں اتنے گرے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہمارا کوئی حال نہیں ہے بعض دفعہ تو یہ سوچ آتی ہے کہ ہم انسانوں میں سے بھی ہیں پاکستان ہم انسانوں میں سے بھی ہیں کہ کوئی اور مخلوق ہے ممکن ہے کوئی اور مخلوق نہ ہو کہ کوئی نظام تو ہمارا انسانوں والا ہوتا کوئی تر چلو اسلام والا نہیں تو اس انسانوں والا تو معاملہ ہوتا نا کوئی چیز بھی نہیں سوچی جا سکتی کہ ہاں، ہمارا کیا نظام ہے اور کیسے ہو رہا ہے پھر یہ خیال آتا ہے کہ جو عرب لوگ ہم کو عجم کہتے ہیں عجم میں نے گنگا بے زبان بدھو تو یہ حقیقت تو نہیں ہے کہ کیا ہم یہی لوگ ہیں اسی طرح کے لوگ ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں نہ ہمارا جنگلی نظام ہے نہ ہمارا شہری نظام ہے نہ دیہاتی نظام ہے نہ اسلامی نظام ہے نہ جمہوری نظام ہے نہ سیکولر نظام ہے نہ کچھ بھی نہیں پتہ نہیں کیا ہے گواہوں کو گواہی پڑھائی جاتی ہے اگر اس کو سچ بھی پتہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے نہ یہ پھر فلاں پوائنٹ کے خلاف بات ہے یوں آپ نے گواہی دینی ہے اگر وہ پروفیشنل گواہ نہ ہو تو اس کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے وہ گواہی یاد کرنا بھی کتنا بڑا گناہ گناہ کبیرہ ہے تو پھر کیسے حق والے کو حق کیسے ملے گا سب سے بڑی چیز ایک معاشرے میں وہ عدالت ہوتی ہے جب وہی جھوٹ کی دیواروں پر اس کا چھت ہو عدالت کا ہی جھوٹ کی دیواروں پر اس کا چھت ہو تو وہ چھت کیسے صحیح ہوگا تو کیسے ایک حق والے کو حق ملے گا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک عرصے تک مقدمے ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ جج کہتا ہے کہ ہم نے سب مقدمے سے اس کو بری کر دیا ہے تو وہ مقدمے کس چیز کے تھے جو دس سال کے بعد پھر آپ پانچ سال کے بعد بری ہو جاتے ہیں تو کتمان حق میں جھوٹی گواہی بھی ہے اور گناہ کبیرہ ہے یا خاموشی اختیار کرے کہ جھوٹ نہ بولیں کوئی ایسا موقع ایسی ترتیب اختیار کرے کہ جس میں اس گناہ سے بچے کتمان حق میں میں نے بتایا حق بات کو بیان کرنا سب سے پہلا فریضہ علماء کا ہے پھر اس کے بعد جو جس کے پاس جتنا علم ہے اس سے جب بات پوچھی جائے دین کی مسئلے کی عقیدے کی نماز کی کوئی بھی تو اس کو چھپانی نہیں چاہیے حکمت سے بات بیان کر دینی چاہیے پھر قرآن مجید نے حق بات کو بیان کرنے میں ایک اصول بیان کیا ہے فرمایا ادو الا سبید رب کا بالحکمت ولم الحسنت وجاد الحم بلتی احسن کہ آپ نصیحت کریں حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ تو مجادلہ مناظرہ مباحثہ کرنا پڑے تو آپ اچھے انداز میں اچھی گفتگو کرتے رہیں اگلا جیسے بھی کر رہا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی مشہور تفسیر ہے مختصر سی ایک تفسیر عثمانی کئی تقریباً چودہ زبانوں میں اس تفسیر کا ترجمہ ہوا ہے تفسیر عثمان اصل میں یہ شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو اسیر مالٹا تھے انگریز کے خلاف جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انہوں نے شروع کی تھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ پورا نہ کر سکے تو ان کے ایک شاگرد بھی محمود الحسن تھے انہوں نے پھر اس کو لکھنا شروع کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ پورا نہ کر سکے تو پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کو مکمل کیا ہے اللہ کا نظام دیکھیں شیخ الاسلام کا لقب شیخ الہند محمود الحسن کو تھا اور کسی کو نہیں تھا پھر اس کے بعد ان کے بہت ہزاروں شاگرد ہیں ان میں سے شاگردوں میں سے دوسرے محمود کو شیخ الاسلام کا لقب تھا انہوں نے پھر اس تفسیر پہ کام کیا نہیں ہو سکی مکمل پھر اس کے بعد علماء دو میں سے شیخ الاسلام کا لقب علامہ شبیر احمد عثمانی کو تھا انہوں نے وہ تفسیر مکمل کی اور مسلم شریف کی شرح لکھنا شروع کی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جن کو لقب ملا شیخ الاسلام کا ترمزی مسلم شریف کی شرح شروع کی لیکن وہ شرح درمیان میں رہ گئی اور بہت عجیب انداز میں بڑی وسیع صحیح تفصیل کے ساتھ شرح شروع کی تھی کیونکہ اس سے پہلے مسلم شریف کی شرح اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں تھی امام مسلم کا انداز بڑا عجیب ہے وہ ایک موضوع کی تمام حدیث ایک ہی باب میں جمع کر دیتے ہیں اب آپ کو جس طرح کی حدیث چاہیے مدینہ والے راویوں کی چاہیے مکہ والے راویوں کی چاہیے بڑے صحابہ کی چاہیے چھوٹے صحابہ کی چاہیے تمام احادیث تفصیلی اسی موضوع کی حدیث چاہیے اسی موضوع کی مختصر حدیث چاہیے مثلا وضو کی حدیث ہے نا جی تمام وضو کے متعلق احادیث امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک باب میں اکٹھی کر دیں گے دس صفحے بنتے ہیں بیس صفحے بنتے ہیں اکٹھی لائیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ طرز نہیں ہے تو انہوں نے بڑی لمبی تفسیر تشریح مسلم شریف کی شروع کی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ جن کی تفسیر عثمانی ہے لیکن وہ مکمل نہ ہو سکی علماء دو بند نے مشورہ کیا فیصلہ کیا کہ رہتی دنیا تک جس عالم دین نے مسلم شریف کی شرح مکمل کی تو آج سے ہم اس کو شیخ الاسلام کا لقب دے کر جا رہے ہیں پتہ نہیں ہم تو مر جائیں گے کیا ہوگا جو بڑے بڑے اثرات تھے دارالعلوم دو بند کے مفتیان نظام وہ سینکڑوں میں تھے ان سب نے مشورہ کیا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی مسلم شریف کی شرح لکھتے ہوئے فوت ہو گئے وہ مکمل نہیں ہوئی اب جو عالم دین مکمل کرے گا اس کو لقب ملے گا شیخ الاسلام ورنہ کوئی علماء دوبند میں اب شیخ الاسلام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب استاد محترم مدز الحم نے اس کتاب کی مسلم شریف کی شرح مکمل کی تو اس وقت یہ بڑے بڑے حضرات سارے زندہ تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب سزاروی صاحب مفتی محمود صاحب علامہ بنوری صاحب تو ان سب حضرات نے پھر وہ جگہ بھی جا کے دیکھی مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جو گجرات کے کہ مولانا تقی صاحب نے کس گدے پر بیٹھ کر مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ بد وہ گدہ بھی مبارک ہے وہ گدہ بھی مبارک ہے اتنا بڑا کام انہوں نے کیا کوئی عرب و عجم میں کسی عربی عالم نے کوئی کسی اور عالم نے یہ وہ بہت لمبی تفسیر کئی جدوں میں مولانا نے جو لکھ انہوں نے جو لکھی تھی <clears throat> شبیر احمد عثمانی صاحب نے انہوں نے لکھا تھا لکھی کتاب فتح الملہم فتح الملہم مبہم کو کھولنے والی تو جو مولانا تقی صاحب نے تکمیل کی ہے اس کا نام ہے تکمل فتح الملہم مکمل کی ہم نے فتح پھر ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد الفتح ابو حد اصل دمش کے تھے تو جدہ میں پھر ریاض مدینہ میں آباد ہو گئے تھے ان سے جا کے مشورہ کیا کہ نام کیا رکھوں میں اپنی کتاب کا مولانا تقی صاحب نے کہ نام میں کیا رکھوں تو وہ مکمل ہو گئی شرح کہا کہ بزرگوں کا جو نام چل رہا ہوتا ہے اسی نام میں برکت ہے جدید نام میں برکت نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے اس کا نام تکملہ فتح علم ہی ہوا وہی نام وغیرہ صرف تکملہ کا لفظ اضافہ ہوا یہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ان میں ہے تفسیر ان کی مختصر لیکن عجیب تفسیر ہے کہ جامع معنی الفاظ میں وہ تمام تفسیروں کا وہ خلاصہ بیان کر دیتے ہیں لکھا ہے کہ تین بیان کرنے والے میں واعظ میں مبلغ میں دین کی نصیحت کرنے والے میں تین پہلو ہونے چاہیے پھر وہ نصیحت اثر کرے گی ایک یہ کہ حق بات ہو نمبر دو وہ اچھے انداز میں ہو اچھے انداز میں ہو سنت کے طریقے کے مطابق ہو یعنی جیسے بیان کر رہا ہے بتا رہا ہے اچھا انداز ہو نمبر تین نیت صحیح ہو اگر پہلی بات ہی غلط ہے کہ بات ہی حق نہیں ہے ویسے شور مچا رہا ہے خطیب صاحب بات ہی حق نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہونا ہے بات حق ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے نیت یہ ہے کہ لوگ ذرا اچھا سا نعرہ لگا دیں داد دے دیں میرا ٹیسٹ ہے تو میں پاس ہو جاؤں مجھے خطابت کے لیے رکھ لیں تو نیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہوگا نیت بھی صحیح ہے بات بھی حق ہے لیکن انداز صحیح نہیں ہے انداز قرآن مجید نے بتایا ادو دو الاسبید رب کا بالحکمت والموزت الحسن حکمت سے سنجیدگی سے آپ بیان کر دیں آگے پھر اگلے بندے کے دل میں بات اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں سب کے دلوں کے احوال کس میں طلب کیسی ہے کس میں کیسی خواہش ہے دین کو قبول کرنے والا کیسا ہے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے چنانچہ سورہ کہف میں غالباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کا نفس کا اعلیٰ آثار بحاد ایسا تھا کہ آپ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ بات نہیں مانتے اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو یہ بات نہیں مانتے آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے مار دیں گے یہ آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ آپ حکمت سے دین کی بات لوگوں کو پہنچا دیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کس کو قبولیت کی صلاحیت عطا کرتے ہیں وہ پھر دیکھا جاتی ہے نا طلب دیکھی جاتی ہے کہ وہ طلب اس میں کیسی ہے وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا نا کہ بارش کا پانی برستا ہے وہ ایک ہی طرح ہوتا ہے کہیں سے کیا نکلتا ہے کہیں سے کیا نکلتا ہے کہ باران لطافت را تبان خلاف نیس در باغ لال روجت در شور بوم مخص زمین خراب ہوتی ہے تو تھور نکلتی ہے زمین اچھی ہوتی ہے تو پھول اور باغ اور پھل نکلتے ہیں طلب اللہ رب العزت دیکھ کے پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس شخص کو توفیق دے دیتے ہیں دین کی طرف آنے کی اور یہ بہت بڑی توفیق ہے چنانچہ مشہور واقعہ ہے حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے میرا بھائی جو ہے وہ وزیر میرے ساتھ بنا دیا جائے تو ہم دونوں مل کر پھر تبلیغ کا کام کریں گے سولہویں پارے سورہ تاہا میں ذکر ہے رب شرحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدم من لسانی یفقہ وجعل لی وزیرم من اہلی ہارون اخش ددبی ازری و اشرق فی امری اللہ پہلے میرا سینہ کھول یہ پھر اس کے بعد میرا بھائی ایک ہارون ہے کزن بھائی ہے میرا بھائی ہارون ہے علیہ السلام اس کو میرا وزیر بنا دے ہارون اخش ددوی ازری و اشرق بھوپی عمری میرے معاملے میں شریک ہو جائے علماء نے بات لکھی ہے کہ بھائی کو مانگا ہے کہ تاکہ میں تکڑا ہو جاؤں مضبوط ہو جاؤں لیکن جب دو بھائی مل جائیں گے تو کریں گے کیا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کریں گے ہاں ڈاکے ڈالیں گے بھگائیں گے غریبوں کو ہیں ظلم و ستم کریں گے کئی نصب حق کا کثیرہ منسپورہ کا کثیرہ اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا شریک کام بنا اور ہم کام کیا کریں گے کئی نصب حق کثیر کثیرم ونس کا کثیرہ مل کے تیری تسبیح بیان کریں گے مل کے تیری حمد بیان کریں گے تیرا ذکر کریں گے تیرے مشن کا جو توحید ہے رسالت ہے یہ مل کے لوگوں کو بتائیں کتنی عجیب بات ہے کہ میرا بھائی میرا شریک کار بنا ہم مل کے کئی نصب خا کا کثیرم کیونکہ اللہ کو تسبیح بہت پسند ہے اسی وجہ سے یہ ایسا کام ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہو میں نے ایک دن آپ کو سول میں پارے کی عید نکال کے دکھائی تھی کہ کدالم صلاحت ہو و تصویہ کہ تمام چیزیں اپنی اپنی نماز کو اپنی اپنی تصویر کو اپنے اپنے ذکر کو سب جانتی ہیں وہ اس کام میں مصروف ہیں کئی نسب حق آیت اس طرح ہے علم تر ان اللہ اٹھارہ پارے والے میں علم تر ان اللہ یسبق لہ ون فی السماوات والرز والطیر صافا کل ان قد علم صلاتہ و تسبیحا علم تر ان اللہ یسبق لہ ون فی السماوات والرز والطیر صافا کل ان قد علم صلاتہ و تسبیحا واللہ علیم بما یفعلو کائنات کی تمام چیز وہ سب زمین و آسمان کی جو ہے وہ میری تصویر کر رہی ہے اور پرندے بھی ہاں بیٹھے ہوں اوڑ رہے ہوں جھرمٹ کی شکل میں ہوں قطار کی شکل میں ہوں جس طرح بھی ہوں سب پرند کل ان کا دال تھا سب میری تصویر جانتے سب اپنی نماز جانتے ہیں سب اپنی تصویر جانتے ہیں سب اپنا کام ذکر و اذکار یہ تمام کائنات پرندے چرندے وغیرہ سب پتھر متھر سب چیز تسب اللہ علیم و بما فالو اور اللہ کو معلوم ہے یہ سارے کیا کر رہے ہیں ان آیات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو اپنی تصویر بہت پسند ہے اس لیے تمام کائنات کو خواہ مکلف ہے غیر مکلف شعور والی ہے غیر شعور والی ہے جمالات ہیں یا اسمار ہیں یا درخت ہیں یا گھاس ہے یا کوئی چیز بھی ہے کل کا دالم صلاحات ہوا تصویر کا اللہ اللہ علیہ فاروق اللہ سب کو جانتا ہے تو فرمایا کہ بھائی میرا ساتھ شریک ہو جائے کہیں نصب بے کثیر ہم منس کو رکھ کثیر دونوں بھائی بس نبی بن گئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اب پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے سمجھایا تھا پھر ان کو وہ نہیں مانا تھا وہ کولا لہو قولن لین ناک لہو یا او یکشاں سول میں پارے میں اب دونوں بھائی جاؤ پھر سے بات کرو دین کی تبلیغ کی توحید کی رسالت کی میری وحدانیت کی جا کے بات کرو اور نرم کو قولا لینا نرم لہجے میں بات کرنا لالو یہ تص کرو یقا ممکن ہے کہ وہ ڈر جائے بات مان جائے توحید والا ہو جائے علماء نے اس سے لکھا ہے کہ ایک سب سے بڑا کافر اس سے کون بڑا کافر ہو سکتا ہے جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اس کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج رہے ہیں دو پیغمبروں کو اور بتا رہے ہیں نرم لہجے میں بات کرنا بات بن جائے گی تو کیا مسلمان مسلمان کو جب تبلیغ کرے تو اس میں پھر یوں کہ اس کو چڑھانا ہے اور اس طرح کرنا ہے حق کو گھسیڑنا ہے وہ بجائے ماننے کے اور پھر نعرہ خلاف لگائے گا یا کوئی شور اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے کوئی بھائی اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے کوئی رشتہ دار دوسرے کو سمجھا رہا ہے تو یہاں سخت لے جا کیسے جائز ہوگا تو حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ ہو تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے عنشاء اللہ